يا أيها الناس عبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربه أحدا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کاللا ڈ دکھل جلن مستفا صلہ علی والا علی وسلم صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين رب

واجب الحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس میں سے دو آیات اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کہ فراوین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس حاجز کو مال اہل سیت حافیت کاملہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو حق سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں تمام آنے والوں کی پروردگار حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائیں میں نے عرض کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے ست کے بعد امت کے سامنے جو سب سے بڑا مسئلہ اہم رکھا وہ مسئلہ کیا ہے مسئلہ ہے توحید اسی طرح آپ اللہ کے قرآن میں نظر ڈالیں اور اسی طرح احادیث اصول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر ڈالیں اور یہ بات بھی الحمدللہ ساتھ ساتھ سمجھ لیں یاد رکھ لیں کہ سب سے اصل جو ہے بنیاد جو ہے دین کے سمجھنے کے لیے وہ سب سے پہلی چیز کیا ہے اللہ کا قرآن اور اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے فرمان محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم یہ اصل ہے باقی یاد رکھو کہ فقہ ہے اجتہاد ہے وہ کیا ہے وہ اسی قرآن و حدیث کے مسائل کو سمجھنا اور اسی قرآن و حدیث کے مسائل میں سے آیات مبارکہ میں سے استمباد کرنا یہ اللہ جن کو علم عطا فرماتے ہیں جن کے سینوں کو کھول دیتے ہیں قرآن و حدیث کے لیے وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں جیسے یوں سمجھ لیں کہ سمندر کی سیر تو آپ بھی کرتے ہیں میں بھی کرتا ہوں سمندر کے کناروں پہ آپ بھی جاتے ہیں میں بھی جاتا ہوں لیکن وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں غوطہ خور جو غوطے لگا لگا کے سمندر کے اندر سے وہ موتی نکالتے ہیں وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی تو اسی لیے سمجھ لیں کہ فقہ ہے اجتہاد ہے یہ سب اصل کیا تاب ہے اصل کس چیز کے تابع ہیں اللہ کا پہلی چیز کیا ہے اللہ کا اور دوسری چیز کیا ہے یاد رکھ لو فرمان محمد یعنی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ ہے کہ ساری کائنات میں مشرق سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک دنیا میں کوئی کتاب کوئی نظریہ کوئی فلسفہ کوئی دستور کوئی قانون ایسا پیدا نہیں ہوا جس کو چیلنج نہ کیا گیا ہو یا جس کو بدلا نہ گیا ہو یہ شرف اگر ملا ہے تو صرف اللہ کی کتاب کو ملا ہے اللہ کے قرآن کو ملا ہے کہ چودہ سو سال پہلے میرے محبوب نے اسی سرزمین مکہ میں کھڑے ہو کر اپنے تمام اس وقت کے مخالفوں کو اس وقت کے دشمنوں کو چیلنج کیا تھا کہ اگر تمہیں یہ شبہ ہے کہ یہ کتاب اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی لکھ کر لے آؤ مقابلے پر یہ بات پڑھ لینا قرآن میں بڑا آسان ہے لیکن اگر آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ کا ایک نبی امی اور ہاشمی اور عربی جس نے کسی مدرسے میں نہیں پڑھا جس نے کسی استاد کے سامنے زانو تلمز تاہ نہیں کیا وہ برملا ڈنکے کی چوٹ کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ اے ظالمو اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ قرآن میں نے بنایا ہے کل فاتو بے اشر سورم مسلئی تو ظالم ہو تم بھی کو دس صورتیں تو بنا کے لے آؤ اور کہیں قرآن فرماتا ہے کہ میرے محبوب آپ چیلنج کر دیں دس صورتیں تو بڑی بات ہے وہ ان کو تم پیر بم بما نزل اللہ ابدینا فاتو میں سورت ودو ودوہدا اللہ نے فرمایا میرے بابو باپ ان کو چیلنج کریں کہ اگر تمہیں شک ہے جو اتارا ہم نے اپنے عبد اپنے محبوب اپنے نبی اپنے پیارے رسول محمد مدنی پر سور دس تو تم بھی ایک سورت قرآن کی مشابے قرآن کے مثل بنا کے لے آؤ قرآن بھی عربی ہے تم بھی عربی ہو زبان بھی عربی ہے تمہاری زبان بھی عربی ہے تمہارے اندر بھی فصیح ہیں بلیغ ہیں شورا ہیں ادبا ہیں اگر ہمت ہے تو ایک آیت ایک سورت بنا کے لے آؤ اور ساتھ قرآن نے یہ دعویٰ بھی کر دیا یہ چیلنج ہے ہے کوئی ایمان سے کہے آج تک دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہو جو کہے کہ میری کتاب کا کوئی مثل نہیں لا سکتا یہ چیلنج ہے اور ساتھ قرآن نے فیصلہ بھی سنا دیا اللہ نے بنا کلو جن اللہ بمثل هذا لایا لا مسل ہی میرا مدنی ڈرنے کی کوئی بات نہیں اگر ساری دنیا کے جن ان سے مل کے بھی قرآن کا مقابلہ کریں نہیں کر سکتے اور دوسرے مقام پہ فرمایا علم تفالو تفالو اللہ نے فرمایا تم نہیں کر سکتے ہو اور ہرگز نہیں کر سکو گے جب مقابلہ نہیں کر سکتے ہو تو کنتی الناس پھر اس جہنم کی آگ سے ڈرو جس کا آندن انسان ہوں گے پتھر ہوں گے اس میں تم نے جلنا ہے اگر تم مقابلہ نہ کر سکے ہو نہ کر سکو گے ایسی بے مثال کتاب کہ فصاحت میں بھی بلاغت میں بھی بداعت میں بھی علماء نے لکھا قرآن کی فصاحت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا بلاغت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا اور بداعت کا بھی کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا سمجھو فساحت کیا بنا مثال سمجھ لو فساحت یوں سمجھو کہ ایک کپڑا ہے پہلے ہم دیکھیں گے کہ کپڑے کا مادہ کیسے ہے چیز سے بنایا گیا ہے یہ کاٹن سے بنا ہے یہ وول سے بنا ہے یہ ریشم سے بنا ہے اس کا اصل ٹھیک ہے تو یوں سمجھو یہ فساحت ہے اور اگر کپڑا تو اچھا ہے لیکن بدن پہ سلا ہوا پورا نہیں ہے تو پھر بھی کام کا نہیں ہوتا اگر بدن پہ پورا سلا ہے تو سمجھو بلاگت ہے اور پھر بندے کی شکل کے مطابق رنگ بھی ہے نقش و نگار بھی ہے ہے تو وضاحت ہے اللہ نے فرمایا میرا محبوب میرے قرآن کو فساحت کی نظر سے دیکھیں بلاغت کی نظر سے دیکھیں بداحت کی نظر سے دیکھیں میرے قرآن کے حکام دیکھیں میرے قرآن کے اخبار دیکھیں میرے قرآن کے قصص دیکھیں میرے قرآن کے مواعد دیکھیں میرے قرآن کے مستقبل کی پیشی گوئی دیکھیں میرے قرآن میں ماضی کی خبریں دیکھیں دیکھیں میرے قرآن میں عالم فلکیات پہ نظر ڈالیں میرے قرآن میں عالم سفلی پہ نظر ڈالیں میرے قرآن کا ہر رنگ میں مطالعہ کریں آخر میں اقرار کرنا پڑے گا کہ اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے اللہ اکبر درو شریف بھی پڑھ لیں اور جو کھڑے ہیں بیٹھ جائیں میرے ساتھی مہربانی کریں بیٹھ جائیں مگر ظاہرہ کریں اپنا بھی میرا بھی عورتیں مردوں میں نہ ملیں جلدی جلدی حجاج کرام سوچے کہ جب میرے محبوب نے یہ چیلنج کیا ہوگا کیا خیال ہے آپ کا دشمن چپ کر گئے ہوں گے زور نہیں لگایا ہوگا ابنا مکنہ بہت بڑا شاعر ادیب بلیز آدمی گزرا ہے اس کے پاس سارے کٹھے ہو کے گئے بہت بڑا شاعر تھا عرب کا ایسے ایسے شاعر بھی عرب میں گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے کلام کے اعتبار میں آ کے تعلی میں آ کے نعوذ باللہ نبوت کے دعوے کر بیٹھے ایسے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہوں نے بے نقد اشعار لکھے ہیں کلام لکھا ہے جیسے متنبی ہیں حریری ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے ایسے ایسے کلام لکھے ہیں کہ انسان پڑھ کے دنگ رہ جاتا ہے بڑے لوگ کٹھے ہو کے کے پاس گئے انہوں نے کہا ہاں بھی اللہ کا قرآن جو چیلنج کر رہا ہے اور ہم لوگ بھی عرب ہیں آپ لوگ بھی شاعر ہیں ادیب ہیں قرآن کا مقابلہ کرو اس نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے میں قرآن کا مقابلہ کرتا ہوں لیکن ایک شرط پر کہ ایک سال کے لیے میرا خرچ جو ہے وہ اتنا ہے مجھے ایک سال کا خرچہ دے دیں تاکہ میں اپنے بیوی بچے اقتصادی معاشی معاملے سے بالکل بیگم ہو جاؤں اور ایک سال مجھے کوئی بندہ نہیں ملے گا میں علیحدہ بیٹھ کے اللہ کے قرآن کے مقابلے پہ کتاب لکھوں گا اور ایک سال کے بعد تم تو ایک سورج کہتے ہو میں قرآن کا پورا مقابلہ کروں گا انہوں نے کہا جی بالکل کون سی بڑی بات ہے دشمن بڑا دیر کرتا ہے یا ایمان سے کہیں کہ آج لوگ جو سینس میں جو جدید ٹیکنالوجی میں اتنے آگے بڑھ گئے ہیں کہ چاند پہ کمندے ڈال رہے ہیں مشتری پہ پہنچنے کی کوششیں کر رہے ہیں جنہوں نے خلاؤں کو مسخر کر لیا ہے جنہوں نے زمین کے گرد چکر لگا لیے ہیں جنہوں نے فضاؤں اور ہواؤں میں تصویریں منتقل کر لی آوازیں منتقل کر لی ہیں کہ لاکھوں میل دور کی آواز جو ہے ایک چھوٹے سے اتنے سے ٹیلی فون میں آپ بیٹھے سن رہے ہیں جواب دے رہے ہیں یہ اتنی ترقی کرنے والے اگر ہمت ہوتی ایمان سے کہیں یہ قرآن کا مقابلہ نہ کرتے چپ کر کے بیٹھ جاتے وہ ایسی ملعون یہود و نسارا کہ جنہوں نے رشدی جیسے ملعون کے لیے کیا کچھ نہیں کیا ہے حالانکہ اس نے قرآن کا مقابلہ نہیں کیا اور نہ کر سکتا ہے صرف سرکار دو عالم کی شان میں گستاخی کی ہے مذاق اڑایا ہے استحزا کیا ہے اور اسی طرح جہاں جہاں کوئی دریدا دہن پیدا ہوا ہے ان کے لیے انہوں نے اپنے ڈالروں کے پونڈوں کے دروازے کھول دیے ہیں اگر ہمت ہوتی تو قرآن کے مقابلے پہ کتاب چھوٹی سی نہ لکھ ڈالتے قرآن تو پھر قرآن ہے نا میرا اپنا دوست ہے ڈاکٹر ہیں میرے چند عزیزوں کے وہ بہت قریبی رشتہ دار ہیں شکاگو میں اور اب بھی الحمدللہ زندہ ہیں انہوں نے سنایا کہ میں جیل کا ڈاکٹر ہوں میں جیل میں جاتا تھا تو ایک قیدی ہے سزائے موت اس کو ہو چکی تھی اور وہ موت کی انتظار میں بیٹھا ہے لیکن پینٹ تھا اور بہت اچھی پیٹنگ پینٹنگ بناتا تھا تو میرے دل میں بھی خیال آیا میں نے اس کو کہا بھی میں تمہارا ڈاکٹر ہوں والد ہوں ایک تصویر ایک سینری مجھے بھی بنا دو اس نے کہا ٹھیک ہے کیا چیز کیا بنا دوں میں نے کہا میں لے آتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ میں کابت اللہ کی تصویر لے گیا یہ تمہارے سامنے تو بس ایک کمرہ ہے نا کوٹھا ہے بس کالا گلاف ہے بس دیکھو نا دیکھنے میں کیا ہے ایک سادہ سا کمرہ ہے اور پھر خدا کی شان دیکھو نہ مربع ہے نہ مسلس ہے اور عجیب اس کی طرز تعمیر ہے اور جب غلاف اٹھے گا انشاءاللہ دیکھو گے کوئی پتھر بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے یعنی جس کی اینٹیں بھی برابر نہیں ہیں دیکھنے میں تو ایک گھر ہے نا لیکن دعا کر کے اللہ ہمیں دیکھنے والی نظر دے ویسے تو تم بھی حج پہ آ گئے میں بھی حج پہ آ گیا ایک بھیڑ چال ہے چلی آ رہی ہے حاجی صاحبان ماشاء اللہ آپ دیکھ لیں یعنی سو میں سے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ نوے فیصد حاجی ایسا ہوگا جسے یہ بھی پتہ نہیں کہ طواف کا صحیح طریقہ کیا ہے پہ حاجی کا فکر ہے مکان پہ بس میں سیٹ میں ایئر کنڈیشن میں پانی میں لفٹ میں ڈالر میں اگر فکر نہیں ہے تو صرف اللہ کے دین کا فکر نہیں ہے بھائی لوگ جیسے حج کریں گے ہم بھی کر لیں گے بھائی ٹھیک ہے حج کیا ہے یہ تو دعا کرو کہ اس کا کرم ہے کہہ دو الحمدللہ یہ تو اس کا کرم ہے کہ اس نے حج کو آسان کر دیا ہے اگر اللہ راضی نہ ہونا تو صحیح بات یہ ہے کہ نہ تو ہمیں طواف آتا ہے نہ ہمیں صفا مروا دوڑنی آتی ہے نہ حاجیوں کو یہ پتا ہے کہ مینا کو مینا کیوں کہتے ہیں مزدلفہ کو مزدلفہ کیوں کہتے ہیں الفاظ کو الفاظ کیوں کہتے ہیں اور مناسب کا معنی کیا ہوتا ہے شاعر کا معنی کیا ہوتا ہے مشار الحرام کیا ہے مسجد الحرام کیا ہے یہ نہیں جانتے ہیں آپ اپنا درود شریف پڑھا کریں کا کام ہے عورتوں کو ہٹائیں گے کسی کو بٹھائیں گے آپ درود شریف پڑھتے رہے بس آسانی کے ساتھ اللہ اکبر راستہ راستہ کھول دو بھی راستہ کھول دیا کرو بھائی وقت کرو کہ اللہ نے طواف جو ہے وہ چکروں کا نام ہے طواف کیا ہے کتنے چکر کر رہے ہیں محبوب مصطفیٰ نے طواف میں اگر چاہتے پورا قرآن ختم کر لیتے ساری دنیا کی دعائیں پڑھ لیتے لیکن میرے محبوب نے طواف میں کچھ نہیں پڑھا اگر پڑھا تو کیا پڑھا سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کیا تھی آپ جانتے تھے کہ قیامت تک میری امت کے بھولے بھالے ان پڑھ جاہل بھی آئیں گے جو اگر میں نے عربی کی دعائیں کر لی وہ نہیں کر سکیں گے اس لیے ایسے کلمے پڑھ لوں کہ ساری امت پڑھ سکے مسئلہ سمجھ لیں حجر اسود سے شروع کریں اور حجر اسود پہ ختم کریں سات چکر ماریں اور سارے چکروں میں کوئی ایک لفظ بھی نہ پڑھے بلکہ دل میں بھی یہ خیال ہو مولا میں تو جاہل ہوں سندھی پنجابی پٹھان مجھے عربی نہیں آتی میں کچھ نہیں پڑھ سکتا اللہ فرماتے بندہ پھرنا تیرا کام منظور کرنا میرا کام یہ تو اس کی رحمت ہے ورنہ جو طواف کا طریقہ ہے وہ کس کو آتا طواف میں گپے لگائی جا رہی ہیں کس سے کہانیاں ہو رہے ہیں ایک دوسرے کو مل رہے ہیں کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی حج رسوت پہ بوسا دینے کے لیے لڑ رہا ہے کوئی پشت کر رہا ہے کوئی اپنا پشت مقام ابراہیم کی طرف کر رہا ہے کوئی دوڑ کے مقام ابراہیم کو بھی چوم رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے کہ دین محمد مصطفیٰ کیا ہے لوگ بھی ہے آ رہے ہیں الحمدللہ لیکن یہ اس کے کرم سے ہمیں امید ہے کہ اتنے سو سال گزر گئے ہم محبوب مدنی کے دین سے بیگانہ ہو گئے دنیا میں ہم کھو گئے ہیں لیکن پھر بھی اس نے بلا لیا ہے تو اپنے دروازے سے خالی دھکا نہیں دے گا اور دعا کر اللہ ہمیں خالی نہ بھیجے اللہ سب آنے والوں کے دامن بھر دے اللہ سب کی مرادیں پوری کر دے اللہ تبارک و تعالی سب مرد ہیں عورتیں ہیں سب کی قسمتیں بدل دیں خیر کے دروازے کھول دیں رحمت نازل فرما دیں اور شر کے دروازے بند کر دیں کوئی تیرے دروازے سے خالی نہ جائیں اگر ہم مکے میں آ کر مدینے میں آ کر بھی خالی جائیں مولا تو پھر کہاں خیرات ملے گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ دشمن خاموش بیٹھا ہے اب دیکھیں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کعبے کی تصویر دے دی اور میں نے کہا بھی اس کی پینٹنگ بنا دو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رکھ دیں وہ کہتے ہیں میں چھٹی پہ چلا گیا دو تین مہینے کے بعد واپس آیا تو میں نے آ کے دیکھا کہ اپنا تصویر وصول کروں تو میں حیران ہو گیا کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے حالانکہ وہ تو کافر تھا بھائی عورتیں چلی جائیں کیوں تنگ سیدنا محمد درو شریف پڑھو گے تو سب رحمتیں نادل ہو جائیں گے اور جنہوں نے درو شریف پڑھا ہے وہ بیٹھ بھی جائیں مہربانی کریں بیٹھ جائیں جلدی بیٹھ جائیں نہ بنائیں وہ ایسا تھا آ کے کہتے رہیں گے وقت ضائع ہو جائے گا بیٹھ جائیں جلدی سے بیٹھ جائیں کہتی ہیں کہ میں نے حیران ہو گیا کہ یہ تو کافر ہے یہ کیسے نماز پڑھ رہا ہے جب نماز سے فارغ ہوا میں نے پوچھا کہ بھائی یہ کیا بات ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں یہ تصویر آپ نے نے چیز کی مجھے دے دی ہے میں کہا یہ اللہ کا گھر ہے کابت اللہ ہے اس نے کہا جب میں تصویر بنانے لگا تو یہ گھر میرے دل میں داخل ہو گیا تم کعبے میں تو آئے ہو لیکن کعبہ اندر نہیں گیا نا ابھی تک ہم نے لبیک تو پڑا ہے لیکن پتہ نہیں کس کے سامنے کہہ رہا ہوں تم نے حجر اسود پہ تو بوسا دے دیا ہے لیکن تمہیں پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے محبوب نے بوسا دیا ہے تم نے پہ بھی ہاتھ لگایا ہوگا لیکن اس تصور کو سامنے رکھو تو دشمنوں نے لگایا ہوگا یا آج کیا نہیں لگا رہے ہوں گے لیکن جو چیلنج آج سے پندرہ سو سال پہلے سرزمین عرب میں کھڑے ہو کر محمد عربی نے دیا تھا آج ہم ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی چیلنج کرتے ہیں کہ ہے کوئی کا کلال کہ اللہ کے قرآن کا مقابلہ کرے ابن المکنا کو پیسے دیے دولت کے ڈھیر لگا دیے ایک سال کے لیے وہ اپنے محل میں بند ہو کے بیٹھ گیا کاغذ رکھے ہوئے ہیں چھ مہینے کے بعد پیسے دینے والوں نے کہا پتہ تو کریں کہ ابن المکنہ نے کتنا مقابلہ کیا ہے جب اس کے محل میں داخل ہوئے تو کاغذوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے پھاڑے ہوئے ہیں قلم ہاتھ میں ہیں کاغذ سامنے ہیں ابن المکنہ بیٹھا ہوا ہے انہوں نے کہا کیا بات ہے کہنے لگا خدا کی قسم سچی بات پوچھتے ہو چھ مہینے میں میں نے بڑا دور لگایا ہے قرآن کے ایک ایک جملے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا اسی طرح بڑے بڑے لوگ راوندی پیدا ہوا جس نے کتاب الفرید داج لکھی قرآن کے مقابلے پر لیکن اس دور کے محری کو جب وہ کتاب دکھائی گئی اس نے کہا بلاہ کہ جس کتاب کا نام اس نے تاج رکھا ہے وہ تو جوتا بننے کے قابل بھی نہیں قرآن کا کیا مقابلہ کرے گی مسلمت ابن القذاب نے مقابلہ کیا اس نے بھی قرآن کے مقابلے میں ایک صورت بنائی لیکن وہ سورت جب اپنے لوگوں کے آگے اس نے سنائی کہ مجھ پہ بھی قرآن نازل ہوا ہے کہ الفیل و ملفیل ملفیل خرطوم ہو ہو ہو مبیل و کثیر وہ خرطوم ہو طویل تو سننے والوں نے کہا کہ مہربانی کر کے باہر لوگوں کو نہ سنانا جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے یہ قرآن ہے بہت بڑا عرب کا شاعر گزرا ہے غار میں جا کے بیٹھ گیا کہ لوگوں کی باتیں نہ سنو میری زبان میں میرے محاورات میں میری بلاغت میں فرق آتا ہے اور بڑے شاعر کلام لکھ کے لے جاتے ہیں غار کے اندر رکھ آتے ہیں اور دوسرے دن وہ ان کی اصلاح کر دیتا کوئی غلطی ہوتی تو ٹھیک کر دیتا آ کے لے جاتے لیکن وہ بات کسی سے نہیں کرتا تھا ایک دن ایک منچلے کو بھی خیال آ گیا اس نے لکھا کل فصل لکھ کے لکھا کہ مہربانی کر کے اس کا چوتھا مکمل کر دیں وہ کہتا ہے میں چھوڑا دوسرے دن جب میں نے جا کے دیکھا تو اس کے آگے لکھا ہوا ہے کہ لئی سہذا کلام کہ یہ جو تم نے لکھا ہے کسی بندے کا کلام نہیں میں کیا مقابلہ کر سکتا ہوں اور یاد رکھو کہ اللہ کے نبی محمد عربی کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے خبر دی جنت کی آدم کی ہوا کی آدم کے پیدا ہونے کی بی بی ہوا کے پیدا ہونے کی آدم کے سجدہ کرنے کی ملائکہ کے سجدہ کرنے کی اللہ کے نبی نے خبر دی طوفان نو کی اللہ کے نبی نے خبر دی مدرسے میں ہر ملک میں جو اذان کہتے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر اب تو کمپیوٹر کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا ہے بعض ماہرین نے کے ساتھ محنت کی ہے ساری دنیا کے اوقات نکالے ہیں یورپ کے افریقہ کے ایشیا کے وقت نکالے ہیں اور انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ چوبیس گھنٹے خالی نہیں مگر کسی نہ کسی ملک میں آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر